دائیانہ حق کے اوصاف مولانا جلیل احسن ندوی رحم اللہ یہ وہ مقالہ ہے جو جمع اسلامی کے سالانہ اجتماع حیدرآباد کے موقع پر پڑھ کر سنایا گیا رائے حق کے ساتھیوں اشبہ و قوالب اور خارجی اشکال و مظاہر کے اعتبار سے اگرچہ بہت سے دین اور نظام حیات زمین پر قائم ہوتے رہے ہیں اور آج بھی بہت سی شکلوں میں نظر آتی ہیں لیکن روح اور نتائج کے اعتبار سے حقیقتاً صرف دو ہی قسم کے نظام قائم ہوئے ہیں اور آج بھی وہی دونوں نظر آتے ہیں ان میں سے ایک نظام ایک نظام زندگی تو وہ ہے جو کائنات کے خالق کو انسان کی اجتماعی زندگی کا رب نہیں مانتا وہ چاہے زبان سے کچھ ہی کہتا ہو لیکن اس کے عمل کا فتویٰ یہی ہے کہ خدا کے بھیجے ہوئے ہدایت نامے پر اپنی تعمیر نہیں کرتا بلکہ انسانوں کو اس بات کا حق دیتا ہے کہ اپنی خواہشات کے مطابق اپنے علم و تجربے کی روشنی میں اپنے لیے جیسا چاہیں دستور و قانون بنائیں یہ اس نظام کی اولین اساس ہے جس پر یہ قائم ہوتا ہے اور اس کی دوسری اساس جو دراصل پہلی اساس کا منطقی نتیجہ ہے یہ ہے کہ جو کچھ سوچا ہو جائے اور جو کچھ کیا جائے اسی دنیا کو اور اسی کے مادی مفادات کو سامنے رکھ کر سوچا جائے اور کیا جائے اور کسی بھی مرحلے پر موت کے بعد کی زندگی اور اس کے محاسبے کا اور وہاں کی ابدی کامیابی اور دائمی ناکامی کا سوال قطعاً زیر بحث نہ آئے یہ دو بنیادیں ہیں جن پر یہ نظام قائم ہوتا ہے ہمیشہ سے اس کی یہی بنیادیں رہی ہیں اور ہمارے زمانے کا مقبول عام نظام جسے سیکولرزم کہتے ہیں یہ بھی انہی دو بنیادوں پر قائم ہوا ہے جس کی تشریح اور تعبیر اس طرح کی گئی ہے دنیوی زندگی کے تعلقات و معاملات کو پیش نظر رکھنا اور آنے والی زندگی کو نظر انداز کر دینا یعنی سیکولرزم کے بنیادی عناصر دو ہیں پہلا یہ کہ آخرت کو قطعا نظر انداز کر دیا جائے اور دوسرا ہے کہ صرف دنیوی زندگی کے تعلقات و معاملات پیش نظر رکھے جائیں دوسرے لفظوں میں اس کی تعبیر یوں ہو سکتی ہے کہ یہ عقید الوحیت اور عقید آخرت کی انکار پر قائم ہوتا ہے پھر جو لوگ اس نظام کو مانتے ہیں ان کی تعریف اس طرح کی گئی ہے جو مذہبی اعتقادات و عبادات کو مسترد کرتے ہوئے اپنے کو بالکلیہ اس دنیا کے مسائل میں لگا دے اور بعض دوسرے شارحین نے اس نظام کے مومنین کی تعریف اس طرح کی ہے کہ جو تمام مذہبی نظام اور طریقے عبادت کو رد کر کے موجودہ زندگی کے مسائل اور تقاضوں کا ہوتا رہتا ہے اور تیسری تعریف ان الفاظ میں بیان ہوئی ہے جو انسان کے روحانی تقاضوں سے صرف نظر کر کے اپنی اور اوروں کی مادی خوشحالی میں اعتقاد رکھتا ہے اور اس نظام کے ماننے والوں کی علامت بھی بتائی گئی ہے جو یقین رکھتا ہو اس بات میں کہ مذہب کو پبلک تعلیم اور امور عامہ کے انسرام اور انتظام میں قطن دخل نہ دینا چاہیے یہ ہے وہ پہلا نظام جو مذکورہ بالا دونوں بنیادوں پر قائم ہوتا ہے جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے یہ اپنی روح اور نتائج کے اعتبار سے بہت قدیم نظام ہے اگرچہ مختلف ادوار میں مختلف قالبوں اور نئے نئے ناموں کے ساتھ ظہور پذیر ہوتا رہا ہے اس کے بالمقابل دوسرا نظام وہ ہے جو خالق کائنات کی ربوبیت اور عقید آخرت کی اساس پر قائم ہوتا ہے یہ نظام زندگی قطعی طور پر اس بات پر اعتقاد رکھتا ہے کہ کائنات کے خالقی کا یہ حق ہے کہ وہ انسانی زندگی کے لیے دستور بنائے اور انسانی زندگی کی سب سے بڑی غلطی اور نادانی یہ ہے کہ وہ اپنی خواہش کے مطابق جیسا چاہے اپنے لیے ہدایت نامہ وضع کرے یہ نادانی ہے اور اس کا انجام مکمل تباہی کے سوا کچھ نہیں پھر یہ نظام مادی زندگی اور اس کے مسائل کو مقصود نہیں بناتا بلکہ آخرت کو مقصود بنا کر اس کی روشنی میں مادی مسائل کو حل کرتا ہے یہ ہے دونوں قسم کے نظام ہائے زندگی کا نہایت مختصر تعارف اور افسوس ہے ان پر جو الہادی نظام پر اعتقاد رکھتے اور عملاً اسے اختیار کرتے ہیں اور مبارک ہیں وہ لوگ جو آسمانی بادشاہت میں داخل ہوئے میرے ساتھی خدا کی حمد بیان کرو کہ مادی لحاظ عالمگیر اندیاری میں اس نے تمہارے ہاتھ میں چراغ دیا ہم میں کا ہر شخص جانتا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی نظام ہو اپنا ایک مخصوص مزاج رکھتا ہے اور اپنے ماننے والوں کو ایک خاص طرز کی تربیت دیتا اور ایک مخصوص قالب میں ڈھالتا ہے ہم آپ جس دین اور نظام پر ایمان لائے ہیں اور جسے لے کر اٹھنے کی توفیق پائی ہے اس کا بھی اپنا ایک مخصوص مزاج ہے وہ اپنے ماننے والوں کے ایک مخصوص قالب میں ڈھالنا چاہتا ہے اور ان سے ایک مخصوص طرز کی سیرت کا مطالبہ کرتا ہے پس جب کہ اللہ نے ہم کو دعوت الحق اور قیام بالدین کی نعمت سے نوازا ہے تو ہمارا اولین فرض ہے کہ ہمارے دل اس کی حمد و شکر سے حمد و شکر سے سرشار ہوں تاکہ کرم مزید کے مستحق قرار پائیں خدا کی سنت جاریہ یہ ہے کہ جب کوئی ایک نعمت پا کر اس کی حمد کرتا ہے تو اسے دوسری بڑی نعمت کی طرف بڑھنے اور اس پر شکر کرنے کی استعداد عنایت کرتا ہے بس اس پہلی نعمت پر ہم کو اس کے سامنے جھک جانا چاہیے اور آگے کی مزید نعمتوں کے ملنے کا استحقاق پیدا کرنے میں لگ جانا چاہیے اور معلوم کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کن لوگوں کے ہاتھوں اپنی اطاعت کا نظام قائم کراتا ہے اور وہ کیسے اور کن صفات کے لوگ ہوتے ہیں اور کب وہ موقع آتا ہے جب وہ اپنی امانت قبرا ان کے ہاتھ میں دیتا ہے تاکہ نامطلوب صفات و ملکات کو دبانے کی راہ سہل ہو اور مطلوب صفات جلد سے جلد راسک اور نمو پذیر ہوں اگر ہم اس موقف میں موقف کے مناسب تطہیر و تذکی میں سرگرم نہ ہوں گے تو بہرحال خدا سے ہمارا کوئی مخصوص رشتہ نہیں ہے اس کا جو قانون ہمیشہ سے بندوں پر نافذ ہوتا رہا ہے ہمارے اوپر بھی نافذ ہوگا اور وہ نہایت خوفناک قانون ہے جو قرآن مجید میں صاف صاف مختلف طریقوں سے بیان ہوا ہے اور وہ یہ ہے کہ جب کوئی نعمت پا کر اس پر حمد و شکر ادا کرنے میں لگ جاتا ہے تو خدا اس کے قلب پر اپنی رحمت کی بارش کرتا ہے جس کی وجہ سے قلب کی زمین مزید نرم ہو جاتی ہے اور شکر کی راہ پر پہلے سے زیادہ تیزی سے دوڑنے لگتا ہے یہاں تک کہ شخص پہلی نعمت سے بڑی نعمت کا مستحق ہو جاتا ہے ایک پیسے کی امانت مالک کی طرف سے اسی کے سپرد کی جاتی ہے جو ایک کوڑی میں اپنا امین ہونا ثابت کر دے قانون کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو شخص نعمت پا کر اس پر حمد و شکر نہیں کرتا خدا تو خدا اس کے قلب کی زمین پر رحمت کی بارش نہیں کرتا یہاں تک کہ آگے کی بڑی نعمت کی طرف بڑھنے کی استعداد وہ صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے یہی نہیں بلکہ پہلی نعمت کا جو مقام سے حاصل تھا اس سے بھی گرا دیا جاتا ہے اور وہ نعمت اس سے چھن جاتی ہے جو ایک پیسے کی امانت میں کھرا ثابت نہ ہو تو مالک اس کی امانت میں اپنی کوڑی بھی نہیں رہنے دیتا قرآن تاریخ میں اس قانونی فیصلے کے بہت سے نظائر ہیں اور کیا ابھی ماضی قریب میں اپنے ملک میں آپ نے نہیں دیکھا کہ کچھ لوگوں کا اللہ نے محض اپنے فضل سے دائی کے موقف پر کھڑا کیا اور ان کو دعوت اللہ کی نعمت سے نوازا لیکن شاید انہوں نے دماغ و قلب پر قناعت کی اور قلب کی زمین کی آبیاری نہ کی تو کس طرح خدا کا قانون عدل و حکمت نافذ ہوا آج وہ کہاں ہیں انہیں اپنے موقع پر آج آپ پاتے ہیں یقین کیجئے کہ ہمارا اعتراف دنیا کو راستہ نہیں دکھا سکتا جب تک اس کا روغن شامی زیتون کے مانند صاف نہ ہو اور ہمارا یہ درخت کبھی وہ شجر طیبہ نہیں بن سکتا جس کی سائے میں آفتاب کے جلسے اور تھکے ماندے قافلے آرام لیتے ہیں جب تک کہ ہم آپ مل کر اپنی روح کو دعوت کا آشیانہ نہیں بناتے اور جب تک ہمارے قلوب پر یاد آخرت کی پہم بارش نہیں ہوتی اور جب تک وہ غم عشق نہیں ابھرتا جو غم روزگار کو بالکل ہی بھلا دیتا ہے اور یہ غم کس طرح ابھرتا ہے اس کا صرف ایک ہی جواب ہے وہ ہے تعلق باللہ ہم کو ہمیشہ اسی بات کی ہدایت کی جاتی رہی ہے کہ یہ کام جس کے لیے ہم اٹھے ہیں سراسر تعلق کے بل پر ہو چل سکتا ہے یہ اتنا ہی مضبوط ہوگا جتنا اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہوگا اور یہ اتنا ہی کمزور ہوگا جتنا خدا نخواستہ اللہ سے ہمارا تعلق کمزور ہوگا جب ہماری زندگی کا نظب العین اس کو راضی کرنا قرار پایا تو کھلی ہوئی بات ہے کہ جب اللہ ہی سے ہمارا تعلق گہرا اور مضبوط نہ ہو تو ہمارا یہ کام کس طرح چل سکتا ہے اور اس میں سرگرمی کس طرح ہو سکتی ہے رفیقان راہ میں پہلے کہہ چکا ہوں اور یہاں پھر یاد دلانے کی ضرورت محسوس کرتا ہوں کہ اس عالمگیر اور ہماگیر تاریکی کے زمانے میں اللہ رب العالمین نے ہم پر رحم فرمایا اور ایک بڑی نعمت بخشی اور اداوت دعوت اللہ اور اقامت دین کی توفیق ہے یہ حقیقت ایک بڑی نعمت اور نہایت با کرامت موقف ہے اس کا اولین تقاضہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے اپنا تعلق بڑھائیں اس کے پڑھنے کے دو ہی طریقے ہیں ایک فکری طریقہ اور دوسرا عملی طریقہ فکری طریقہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن مجید اور احادیث صحیحہ کے ذریعے ان نسبتوں کو تفصیل کے ساتھ جانیں جو ہمارے اور خدا کے درمیان فطرتن ہیں اور بالفعل ہونی چاہیے اور پھر ان نسبتوں کا استحضار ہو اور برابر جائزہ لیتے رہیں کہ نسبتوں کے لحاظ سے ہم کس مقام پر ہیں اور استحضار و محاسبے کو نشنما دینے کی صحیح تدبیر یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو اور پھر حدیث کو سمجھ کر بار بار پڑھتے رہیں لیکن مجرد یہ نظریہ مجرد یہ نظری طریقہ ہم کو کہیں نہیں پہنچا سکتا اور نہ دیر پا ثابت ہوتا ہے جب تک عملی طریقہ نہ برتا جائے اور عملی طریقہ کا مطلب یہ ہے کہ علم صحیح کے مطابق احکام الہی کے مخلصانہ بجا آوری میں لگ جائیں اور یہ جیسا کہ سب کو معلوم ہے ایک نہایت دشوار گزار گھاٹی ہے جس پر چڑھنے کے لیے بڑی طاقت درکار ہے اور قرآن کریم ہم کو بتاتا ہے اس طاقت کا منبع نماز ہے نماز دین میں کیا مقام ہے نماز کا دین میں کیا مقام ہے اور دایاں حق کے لیے کیا کچھ ہے اس کو جاننے کے لیے جناب مولانا امین احسن اسلائی رحم اللہ کا رسالہ حقیقت نماز اور مولانا حمید الدین فرائی رحم اللہ کی تفسیر سور کوثر کا مطالعہ کرنا چاہیے میں یہاں صرف اتنی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دائی گروہ کی نماز کیسی ہوتی ہے اور اقامت دین کا کام کرنے والے گزشتہ اتوار ادوار تاریخ میں اس کا کس درجہ اہتمام کرتے رہے ہیں اس لحاظ سے جب ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو سخت بے چینی محسوس کرتے ہیں کیا ہم نے اجتماعی طور پر دعوت کی اس پہلے مرحلے میں اپنی نمازوں کو ٹھیک کر لیا ہے یہ بات تو قابل اطمینان ہے کہ دعوت سے وابستگی رکھنے والوں میں بحمد للہ کوئی تارکس سلاد نہیں ہے لیکن یہ بات تشویشناک ہے کہ ہم میں اب بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو نماز باجماعت کے ٹھیک ٹھیک پابند نہیں ہیں حالانکہ نماز بلا جماعت دائین یعنی حق کی نماز پر نہیں ہے پھر ہم اجتماعی طور پر نماز کا ٹھیک ٹھیک دائیانہ اہتمام بھی نہیں کر سکے ہیں جس کے نتیجے میں ٹھیک وقت پر نہیں پہنچتے اور آج بھی ہمارے بہت سے سجدے جیسے مرغ چونچ مارتا ہے کی مثال پیش کرتے ہیں اور ہماری بہت سے تاجروں صناحوں اور کسانوں کو جو نہایت مشغولیت کا کام کرتے ہیں نماز با جماعت اور اس کے اندر پوری طرح مشغول نہیں کر سکی ہے اسی طرح ہمارے بعض معلمین متعلمین اور مطالعہ کرنے والے اذان سنتے ہی اپنا کام چھوڑ کر دوڑ نہیں پڑتے پھر ہماری سجدے رقوع اور قیام قعود کی حالتیں دل کی پگھلاٹ یعنی خوشو کا پتہ کم دیتی ہیں ہم کو یہ بات گرہ کر لینی چاہیے کہ کسی وقت فراموش نہ کرنا چاہیے کہ ہم دائی گروہ کے موقف میں ہیں جس کے لیے نماز کے سوا اور کوئی غذا نہیں اور یہ بھی ذہن نشین رہے کہ اقامت دین ممکن نہیں ہے جب تک کہ ہم نماز نہ قائم کر لیں یہ زمین نہیں سنواری جا سکتی جب تک کہ ہم اپنی نمازوں کو نہ سنوار لیں قرآن کریم کی دوسری سورہ سور بقرہ میں اسلوب کے ابتدا میں اقامت سلاد کا حکم اور آخر میں محافظ محافظت سلاد کی تاکید اور بیچ میں احکام و شرائط کی بنیاد کا بیان یہ اسلوب صاف صاف بتاتا ہے کہ نماز تمام شرائع و احکام کی بنیاد اور نماز کے قیام پر ان کا قیام و بقا منحصر ہے نیز یہ اسلوب اس بات کی طرف صاف اشارہ کرتا ہے کہ ہمارے ہاتھوں کچھ نہیں ہو سکتا اگر ہم نماز میں کچھ نہ ہوئے اور ہماری کمزور ہاتھوں سے سنو ہاتھوں سے سنوار کا بہت کچھ کام ہوگا اگر ہماری نمازیں مطلوب حد تک سنور جائیں یہی بات جسے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے ولیق اسلوب میں اس طرح فرمایا ہے تمہارے معاملات میں میرے نزدیک اہم اقدام نماز ہے جو اس کی حفاظت نگہداشت کرے گا وہ اپنے پورے دین کی نگہداشت کرے گا اور جو اس کو ضائع کرے گا وہ بقیہ امور کو بدرج اولا ضائع کرے گا اس ارشاد سے جو واضح ہدایت ہم کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ جس نسبت سے ہماری نمازیں ڈھیلی اور کمزور رہیں گی اسی نسبت سے ہماری پورے جماعتی نظام میں اور تمام عمر میں ڈھیلا پن محسوس ہوگا بس اولین ممتاز صفت جو کسی دائی گروہ کی ہوتی ہے اور ہمیشہ سے رہی اور آج بھی ہونی چاہیے وہ یہی اقامت سلاد کی صفت ہے اور اس میں وہ آخری نقطہ اور غائب جہاں ہمیں پہنچنا اس کی نشاندہی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی ہے جب نماز کا وقت آتا تو آپ حضرت بلال سے یوں فرماتے عقیمت سلاد یا بلال ارحنا بہا اے بلال نماز قائم کرنے کا بندوبست کرو تاکہ ہم راحت و سرور کے ممبا و مزدر یعنی نماز میں داخل ہوں اسی طرح آپ نے ارشاد فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے ان دونوں ارشادات سے معلوم ہوا کہ ہمیں جہاں بہرحال پہنچنا ہے وہ یہ ہے کہ نماز ہماری بھوک پیاز بن جائے نماز ہماری غذا بن جائے نماز ہمارے لیے راحت و سکون اور آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے ہاں یہ ہے وہ پہلی صفت بلکہ تمام اوصاف و حسنات کا سر چشمہ اگر یہ صفت نہ ہو تو پھر کوئی دائیہ نہ صفت کی کسی دوسرے طریقے سے نہ کبھی پیدا ہوئی ہے اور نہ آئندہ کبھی پیدا ہونے کا امکان ہے انفاق فی سبیل اللہ نماز کے بعد دوسری ممتاز صفت جو کسی دائی گروہ میں ہونی چاہیے وہ انفاق فی سبیل اللہ کی صفت ہے یہ ایک نہایت جامع لفظ ہے جو انفاق کے مفروض یعنی زکوٰۃ عام صدقات اور ہر طرح کے اثار پر مشتمل ہے اس سلسلے میں سب سے پہلے یہ جاننا چاہیے کہ انفاق تسکی نفس کے ان اہم ترین ذرائع میں سے ہے جو خدا رسول نے بتائے ہیں دوسری بات یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اصل چیز مال کی وہ مقدار نہیں ہے جو آدمی خدا کی راہ میں دیتا ہے بلکہ وہ قربانی ہے جو اللہ کی خاطر آدمی کرتا ہے جس طرح وہ دو روزہ دار اجر میں برابر نہیں ہو سکتے جن میں سے ایک ٹھنڈے کمرے میں بیٹھ کر آرام سے دن گزارتا ہے اور دوسرا جھلس دینے والی لو میں سارے دن اپنے کھیت کو پانی دیتا ہے اسی طرح وہ دو خرچ کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے جن میں سے ایک دولت مند ہے اپنی آسائشوں کا دسواں حصہ یا بیسواں حصہ قربان کر کے ایک ہزار روپے دیتا ہے اور دوسرا ایک غریب آدمی ہے جو اپنا پیٹ کاٹ کر خدا کرا میں صرف ایک پیسہ دیتا ہے یقیناً یہ ایک پیسہ اللہ کے ہاں دولت مند کے ایک ہزار روپے سے زیادہ قیمتی ہے تیسری بات یہ سمجھ لیجیے کہ انفاق کے بعض مواقع بعض سے اہم اور اقدام ہوتے ہیں اگر کوئی شخص اہم مواقع پر خرچ نہیں کرتا اور ان مواقع پر خرچ کرتا ہے جن کی حالت میں کوئی اہمیت نہیں ہے تو ایسے انفاق کی قدر و قیمت نہیں ہے بلکہ اسے انفاق کہنا ہی صحیح نہیں ہے اور اس سے آدمی کے اندر وہ بھلائی نہیں پیدا ہوتی جو انفاق سے پیدا ہوا کرتی ہے چوتھی چیز جسے بالعموم ہم غافل ہیں وہ یہ حقیقت ہے کہ جس طرح پودے کی جڑ کو خشک ہوتے ہوئے دیکھنا اور بڑی بڑی شاخوں اور پتوں کو پانی دینا پودے کے لیے کچھ بھی مفید نہیں کیونکہ پتوں اور شاخوں کی زندگی تو جڑ اور تنے کی زندگی سے وابستہ ہے اگر جڑ خوش ہو گئی اگر جڑ خشک ہو گئی تو پتوں اور شاخوں پر پانی کا سیلاب بہا دینے سے بھی انہیں زندگی نہیں مل سکتی اور پتوں کو سیراب کرنا ایسی صورت میں کوئی قابل قدر کام نہیں تصور کیا جا سکتا بالکل یہی مقام دعوت کی تاریخ میں مرکزی ادارہ اور جماعت کا ہے اگر کسی موقع پر صورتحال یہ ہو جائے کہ دعوت کیا ہم ترین شعبے رہے ہوں اور ہم جزی شعبوں میں انفاق کو ترجیح دے رہے ہوں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اور یقین قرآن و حدیث کے تھوڑے سے سے مطالعے پیدا ہوتا ہے کہ ایک خطرناک حالت ہے جس میں کوئی دائی حق گروہ مبتلا ہو سکتا ہے چاہیے جماعت اس عہد کی جماعت ہو چاہے ہم آپ ہوں چاہے وہ لوگ ہوں جو ہمارے بعد آئیں گے اور کسی بھی ملک میں جماعت بن کر کام کریں گے یہ صورتحال ہمیشہ سے خطرناک رہی ہے اس لیے اس معاملے میں بہت زیادہ ہوشیار رہنا چاہیے کہ ہم کن مواقع پر خرچ کر رہے ہیں اور ان میں سے اہمیت کسے حاصل ہے جس طرح اور معاملات میں اصل کو فروغ بنا دینا یا فروغ کو اصل کی اہمیت دینا جائز ہے اسی طرح اس معاملے میں بھی افراد و تفریق غیر غیر دینی ہے پس نماز کے بعد دوسری چیز جس کی فکر ہونی چاہیے وہ یہی انفاق ہے اور ان لوگوں کو زیادہ فکر ہونی چاہیے جو کچھ زیادہ خوشحال نہیں ہے اور ہم میں کبھی خوشحال ہیں کیونکہ جس اجر عظیم کی بشارت تنگی کے حالت میں انفاق پر دی گئی ہے وہ ہماری حقیر مال سے کہیں زیادہ ہے جو ہم خدا کے کام پر خرچ کریں گے صورت الحدید گیارہ بارہ ہر کوئی جو اللہ کو قرض حسن دے دے تو اس کو اضغاف و مذائف کر دے اور اس کے لیے باعزت اج رہے اس دن جب تم مومن مردوں عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے آگے اور ان کی داہنے چلتا ہے بشارت ہے تمہارے لیے آج جنتیں جو سدا بہار ہیں اور اس باب میں جس غیر تک پہنچنا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اول الامر ہمیں اس بات کی تلقین کرنے لگیں جس کی تلقین ان آیات میں کی گئی ہے صورت الفرقان سکسٹی سیون وہ لوگ جو انفاق کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ بخل کرتے ہیں اور ان کا رویہ اعتدال کا ہوتا ہے سورہ بنی اسرائیل 29 اپنے ہاتھ کو نہ تو بخل سے گلے کا توک بنا لو اور نہ اسے بالکل کھول دو کہ نتیجتاً تم بخلی کی وجہ سے لوگوں کی ملامت کے مستحق ہو جاؤ یا انتہائی فیاضی کی وجہ سے عاجز و درماندہ اس راہ میں صحابہ کرام اتنی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو انہیں اعتدال اور روی کی ہدایت دینی پڑی اس کی تفصیل طولانی ہے اور آپ کے لیے اشارہ کافی ہے یہ صفت جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے ہمارے اندر اسی نسبت سے ابھرے گی جس نسبت سے ہمارے اندر صحیح اقامت سلاد کی صفت ابھرے صفت ابھرے گی آدمی کہا کہ اس کی اپنی جیب میں کبھی نہیں جا سکتا جب تک کہ ہرس و بخل اور مادیت نہیں دبتی اور جب تک فکر و فاقہ کا اندیشہ باقی رہتا ہے اور مادیت کو دبانے کا صرف ایک ہی طریقہ اللہ نے بتایا اور وہ نماز ہے یہ صرف نمازی کی خاصیت ہے جو آدمی کے دل کو شکر کے جذبے سے معمور کرتی اور حرص و بخل کی جڑ اکھاڑتی ہے صبر تیسری صفت جو دائیان حق میں پائی جانی چاہیے وہ صبر کی صفت ہے جس کے لغوی معنی استقلال اور جماؤ کے ہیں اور اس کے بے شمار پہلو ہیں سب سے اہم اور اقدام پہلو یہ ہے کہ آدمی اپنے نفس سے لڑائی کر کے اسے طاعت رب پر جمائے یہ صبر کا مقام ہے اور اس کی اہمیت یہ ہے کہ بقیہ تمام مقامات صبر میں جمنی کی استعداد پیدا کرتا ہے اور ایک پہلو یہ کہ دعوت کی راہ میں پہلا قدم رکھتے ہی اندر اور اور اور باہر کے لوگ اپنے اپنے بیگانے سب سے سے پہلے پھپتیوں بازیوں اس کی ہمت توڑ دینا چاہتے ہیں ایسے موقع پر ان پھپتی پھپتیوں کو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کر لے جانا یہ صبر کا ایک پہلو ہے اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ دعوت کی راہ پر چلنے کے نتیجے میں جو معاشی صدمے اٹھانے پڑے انہیں صحیح جذبے کے ساتھ انگیز کیا جائے اور اس کا تیسرا پہلو یہ ہے کہ دنیا کے باطل معاشی آسانیوں کے طریقے اس کے سامنے آئیں لیکن ادھر سے آنکھیں پھیر لی جائیں اور کان بہرے کر لیے جائیں اور اس کا سب سے زیادہ جان کہا و جان غسل پہلو یہ ہے کہ دائی کو دور دور تک کہیں بھی اپنی ظاہری کامیابی کی کوئی روشنی نظر نہ آتی ہو لیکن پھر بھی اطمینان و سکون سے وہ اپنا کام کیے جائے بغیر اس کے اس کے اندر جلد بازی کا کوئی جذبہ پیدا ہو اور بغیر اس کے کی مایوسی کا کوئی شیطانی حملہ ہو دعوت کی تاریخ میں ایسے بہت سے مراحل آتے ہیں جو سختی اور شدت کے لحاظ سے ایک دوسرے سے بڑے ہوئے ہوتے ہیں اسی لحاظ سے مختلف مراحل میں صبر کے اجر میں بھی تفاوت ہوگا اس کی توضیع کے لیے ایک حدیث کا سننا نافع ہوگا مدنی زندگی کے اواخر میں جب اسلام نے جڑ پکڑ لی اور ایک نظام کی حیثیت سے قائم ہو گیا تو اسی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں صحابہ نے عرض کیا کیا ہم آپ کے اخوان نہیں ہیں آپ نے فرمایا نہیں تم میرے ساتھی اور رفیق ہو میرے بھائی تو ہے جو میرے بعد آئیں گے اور مجھ پر ایمان لائیں گے میری امامت کے تحت اپنی زندگی گزاریں گے حالانکہ انہوں نے مجھ کو نہیں دیکھا اور میرا زمانہ نہیں پایا اور جن سخت حالات سے دو چار ہوں گے ان حالات میں ان میں سے ہر ایک کو پچاس آدمیوں کے برابر اجر ملے گا صحبہ نے عرض کیا کہ ان میں سے پچاس آدمیوں کے برابر آپ نے فرمایا نہیں تم میں سے پچاس آدمیوں کے برابر اور اس لیے کہ تمہاری راہ سے کانٹی ہٹ گئے ہیں تمہاری راہ آسان اور فراخ ہو چکی ہے اور اس پر چلنا آسان ہو گیا ہے پھر تمہارے آوان و انصار بہت ہیں اور ان کی راہیں رندھی ہوئی ہوں گی اور راہ حق کے ساتھی اور مددگار نہ پا رہے ہوں گے یہ کتاب الفتن کی ایک حدیث ہے جو با اختلاف الفاظ چند طریقوں سے بیان دی ہے اسے معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ جتنا نامسائد اور حالات جتنے نامواقف ہوں گے دین کا کام کرنے پر مالک کی طرف سے اتنی زیادہ مزدوری ملے گی اور جو جتنا کھوئے گا اس سے زیادہ پائے گا صورت النقبود 58-59 اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیے ان کو ہم جنت کے بالا خانوں میں جگہ دیں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے اور بہترین ہے یہ عمل کرنے والوں کا اجر جو صبر کرتے ہیں اور اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں سما چوتھی صفت جدائی گروہ میں ہونی چاہیے وہ سما اور نظم جماعت کی پابندی ہے اس سلسلے میں ہمارے دعوتی سرمایہ میں بہت کچھ اور نہایت عمدہ اسلوب سے بتایا جا چکا ہے لیکن اس کے باوجود ہم ضرورت محسوس کرتے ہیں اور آپ بھی یقیناً محسوس کرتے ہوں گے کہ اس کی طرف بار بار توجہ دلائی جائے اس لیے یہاں پر ایک اقتباس پیش کیا جا رہا ہے اسلامی نقطہ نظر سے اقامت دین کے صحیح کرنے والوں کی ایک والی ایک جماعت میں جماعت کے اول الامر کی اطاعت فی المعروف دراصل اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا ایک جز ہے جو شخص اللہ کا کام سمجھ کر ایک کام کر رہا ہے اور اللہ ہی کے کام کی خاطر جس نے کسی کو اپنا امیر مانا ہے وہ اس کے جائز احکام کی اطاعت کر کے دراصل اس کی نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے جس قدر اللہ سے اور اس کے دین سے آدمی کا تعلق زیادہ ہوگا اتنا ہی وہ سماوتات میں بڑا ہوا ہوگا اور جتنی اس تعلق میں کمی ہوگی اتنی سماوتات میں بھی کمی ہوگی اس سے بڑی قابل قدر قربانی اور کیا ہو سکتی ہے کہ جس شخص کا آپ پر کوئی زور نہیں ہے اور جسے خدا کے کام کے لیے آپ نے امیر مانا ہے اس کا حکم آپ ایک وفادار ماتحت کی طرح مانیں اور اپنی خواہش اور پسند اور مفاد کے خلاف اس کے ناگوار احکام تک کی بسر و بسر و چشم تعمیل کرتے چلے جائیں یہ قربانی چونکہ اللہ کے لیے ہے اس لیے اس کا اجر بھی اللہ کے ہاں بہت بڑا ہے اس کے برعکس جو شخص اس کام میں شریک ہونے کے بعد بھی کسی حال میں چھوٹا بننے پر راضی نہ ہو اور اطاعت کو اپنے مرتبے سے گری ہوئی چیز سمجھے یا حکم کی چوٹ اپنے نفس کی گہرائیوں میں محسوس کرے اور تلخی کے ساتھ اس پر تل ملائے یا اپنی خواہش اور مفاد کے خلاف احکام کو ماننے میں ہچکچائے وہ دراصل اس بات کا ثبوت پیش کرتا ہے کہ ابھی اس کے نفس نے اللہ کے آگے پوری طرح سر اطاعت خم نہیں کیا ہے اور ابھی اس کی انانیت اپنی داؤں سے دستبردار نہیں ہوئی ہے کارکنان تحریک اسلامی کے لیے اہم ہدایتیں صفحہ 28 ایک اہم اقتباس ہے جو اوپر نقل ہوا ہے اور آخری جملے اس لائق ہیں کہ ان پر سنجیدگی سے غور کیا جائے کیونکہ اس سلسلے میں ہم لوگوں سے بالعموم کوتاہیاں سرزد ہوتی ہیں رہی وہ ذمہ داری جو اس سلسلے میں اول الامر پر عائد ہوتی ہے تو اگرچہ وہ بڑی اہم ہے لیکن اس کے بیان کرنے کا موقع نہیں ہے اصلاح ذات البیت یہ وصف بھی اقامت دین کا کام کرنے والی جماعت کے لیے نہایت ضروری ہے اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ جماعت کے افراد کو ایک دوسرے کا مددگار ہمدرد اور غمخوار ہونا چاہیے ان میں سے ہر ایک کا یہ فرض ہے کہ دوسرے کو سہارا دے کر خدا کی راہ میں آگے بڑھانے کی کوشش کرے میں گرتا ہوا نظر آؤں تو آپ دوڑ کر مجھے سنبھالیں اور آپ لفزش کھا رہے ہوں تو میں بڑھ کر آپ کا ہاتھ تھام لوں میرے دامن پر کوئی دھبا نظر آئے تو آپ اسے صاف کریں اور آپ کا دامن آلودہ ہو رہا ہو تو میں اسے پاک کروں میری بہتری جس چیز میں آپ سمجھتے ہیں اسے آپ مجھ تک پہنچائیں اور میں جس چیز میں آپ کی بھلائی دیکھوں اسے آپ تک پہنچاؤں اسلام اجتماعی تذکیہ کا یہی طریقہ ہے لیکن ہمیں یہ خوبی ہر جگہ پوری طرح نہیں ابری ہے اور ان مقامات پر بسا اوقات ہمارے ساتھیوں میں اچھی خاصی تلخی پیدا ہو جاتی ہے جہاں فروئی مسائل پر اس طرح جم کر مباحثے ہوتے ہیں جیسے کہ دین کی اساسیات ہیں اس معاملے میں اگر ایسا ہو کہ فقہی مسالک کے ماننے والے اپنی حد تک عمل کرنے میں چاہے جتنی مضبوطی دکھائیں لیکن دوسروں سے مجادلہ و مباحثہ نہ کریں تو یہ بس تیزی کے ساتھ ہمارے اندر ابھر سکتا ہے جس کی موجودہ حالت میں نہایت ضرورت ہے اور آگے کے مراحل میں اس کی ضرورت شدید تر ہو جائے گی اس موقع پر میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس زمانے کی ایک اہم ہدایت نقل کر دوں جب کہ جماعت میں پہلا اور شدید فتنہ نما ہوا تھا اور جس کے نتیجے میں چند اصحاب جماعت سے علیحدہ ہو گئے اسی سلسلے کی ایک اور خرابی یہ ہے کہ وہ مختلف عناصر جن سے اس جماعت کی تشکیل ہوئی ہے ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے وہ مشکل آمدہ ہوتے ہیں نہ ان میں اتنا صبر ہے کہ ہمدردی کے ساتھ ایک دوسرے کو سمجھے اور بتدریج ایک دوسرے کی اصلاح و تربیت کرے نہ اتنا انصاف ہے کہ اپنی خوبیوں کے ساتھ اپنی کمزوریوں اور اپنی اور دوسروں کی کمزوریوں کے ساتھ ان کی خوبیوں کا بھی احساس و اعتراف کرے نہ اتنی لچک ہے کہ کثر و انکسار کے ایک متحدل مزاج معجون بننے کے لیے تیار ہوں نہ اتنا حسن زن ہے کہ جو لوگ انہیں انہی کی طرح ایک دعوت حق پر لبیک کہتے ہوئے آئے ہیں ان کے عمل میں اگر کچھ کتا ہی پائیں تو اس کو ارادی فجور وسیان یا قصدی غلط کاری کے سوا کسی اور سبب پر بھی محمول کر سکیں ہر ایک جس طبقے سے آیا ہے اور جس زندگی سے اب تک مانوس رہا ہے اسی میں پوری جماعت کو رنگا ہوا دیکھنا چاہتا ہے اور اس سے مختلف رنگ دیکھ کر دل برداشتہ ہونے لگتا ہے حالانکہ یہ ذہنیت اس جماعت کی مزاج کے بالکل خلاف ہے اور اس کا نتیجہ پھر یہی ہو سکتا ہے کہ ایک ایک طبقے اور ایک ایک رنگ کے لوگ الگ الگ گروہ بن جائیں اور ہر ایک گروہ اپنی خوبیوں کے ساتھ اپنی کمزوریوں اور خامیوں کا بھی حامل رہے جن کی بدولت اب تک ہمارا کوئی گروہ اقامت دین کے کوئی قابل ذکر سائی نہیں کر سکا ہے ہماری جماعت کی خوبی یہ تھی کہ اس نے ایک کلمہ اور ایک نظب العین کی کشش سے تمام مختلف طبقات کے لوگوں کو کھینچ کر یکجا کر لیا ہے ان میں وہ نئے طبقے کے لوگ ہیں جو جاہلیت کے جدیدہ میں غرق ہو چکے تھے اور اب اللہ نے ان کی آنکھیں کھول کر راہ راست انہیں دکھا دی ان میں وہ متوسط طبقے کے لوگ بھی ہیں جو نئے اور پرانے رنگ کی مخلوط سوسائٹی سے سوسائٹی سے تعلق رکھتے تھے ان میں وہ پرانے رنگ کے لوگ بھی ہیں جن میں کچھ شرعی صورت کی تقالید اور کچھ دور انحطاط کے قدامت پرستانہ تعصبات ملے جلے پائے جاتے تھے ان میں سے ہر ایک طبقہ اپنے اندر کچھ خوبیاں رکھتا ہے جو دوسرے طبقے میں نہیں ہے اور کچھ خرابیاں ہیں جن سے دوسرا طبقہ محفوظ ہے ہماری جماعت کی کامیابی کا انحصار اس پر ہے کہ یہ سب مل کر باہم رفاقت صحبت اور تعاون سے بتدریج ایک دوسرے کی خرابیوں کو دور کرنے اور ایک دوسرے کی خوبیاں جذب کرنے کی کوشش کریں اور یہ تب ہی ہو سکتا ہے کہ ان میں تحمل ہو صبر ہو ہمدردی ہو انصاف ہو لچک ہو حسن زن ہو لیکن افسوس ہے کہ اب تک یہ اسپرٹ بہت کم پیدا ہوئی ہے خصوصاً پرانے طرز کا طبقہ اس معاملے میں دوسرے طبقوں کی بہ نسبت زیادہ شدت پسند ثابت ہو رہا ہے یہ لوگ اپنی خوبیوں کا مبالغہ آمیز تصور رکھتے ہیں اور اپنی کمزوریوں کو سمجھنے سے گریز کرتے ہیں دوسروں کی خوبیوں کا اندازہ ہمیشہ کم لگاتے ہیں اور انہیں جذب کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے ایک نہایت اہم ہدایت ہے جس کی روشنی میں ہم تمام دل پھاڑنے والے طرز عمل سے اجتناب کر سکتے ہیں اگر ہمیں واقعتاً یہ کام عزیز ہے صاحبو یہ ہیں وہ چند بنیادی صفات جن کی دعوت کی اس مرحلے میں فکر کرنی ضروری ہے اور آخر میں زور دے کر عرض کرتا ہوں کہ آدمی کی تربیت کے لیے روئے زمین پر صرف ایک ہی کتاب پائی جاتی ہے اور دوسری کوئی کتاب اس موضوع پر نہیں لکھی گئی وہ کتاب اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے جو بار بار پڑھنے کے لیے سمجھ کر پڑھنے کے لیے اتاری گئی ہے یہ پڑھنا باہر بھی ہو اور خصوصیت کے ساتھ نماز کے اندر ہو اور صلاح و پذیری کی نیت سے ہو اور مشورتاً یہ عرض ہے کہ دعوت کے موجودہ مرحلے میں مصبحات کی تدریس و تلاوت اور خصوصیت کے ساتھ نماز فجر میں ان کی قرات انشاءاللہ ہمارے لیے بہت نافع ہوں گی مصبحات سے میری مراد قرآن مجید کا وہ حصہ ہے جو سور حدید سے شروع ہوتا ہے اور سور تحریم پر ختم ہوتا ہے اس میں ہمارے لیے شفا معزت اور ہدایت و رحمت ہے